حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خسام قبیلے کی ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریض حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں سواری پر نہیں بیٹھ سکتے اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہاں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ خوبصورت عورت تھی اور فضل بھی ایسے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چورانوے